تلوار جب بیان گئے مسلمان مارے گا سامنے مارے گی تاری فوج تاری فوج کو جو بم نے تے مارنے نے انگریز مارن تھوڑے نے تو انہیں دینے دینے نے جب نظام ہونا ہوتا ہے نظام ہونا ہوتا ہے یا مسلمان پاکستان نظام جو انگریز ہے اصلا ہوتا محافظ ہونا ہے کہ تہاڈا جڑے لانتیا میرے کے سکول نہ ہو سکا ہے تندور لانتیا ایٹم انگریز انگریز دے تے دے نظام دے خالص دال اور شیخ چڈا دو تین دو پانچ ہو گئے یہ بھی پگانے نے شیخ چڈا برطانیہ دور برطانیہ پوری دنیا ارب اجم سارا جتنے جتنے قدم جمے نے اس ہے شہنشاہ سے برطانیہ ملکا ملکہ ہندوستان کے بارے میں ایک ڈرامہ کیا گیا اس تصویر میں اس کے کردار ہیں جن میں حسین چوتھا عبد الکریم خیرات علی کے علاوہ شاہی خان ہے خیرات علی یہ عبد الکریم یہ عبد الحسین یہ عبد الحسین اس کا یہ تو لگتا ہے محمد بخش کے نال ہے

خود پکا رہے ہیں گھر کی ہے فلانے ہاں، جی؟ فلانے سرکار سرکار منشی میری گاڑی سے رہتا ہے وہ دو تین کار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً اکبر سمجھ آئی کہ نہیں ہوں دیکھا بھی انہیں تعلیم وضع کی ایسی کہ جس نال یہ ذہن بنے ساری حکومت دا یعنی ساری ملازمت کرن دا ذہن بنے گیارہ سو ملازم انگریز ہونے چاہیے دنیا بھی منفاط لگی بس یہ ذہن ہونے چاہیے جسے ذہن بنے گا یہ مطلب ہے وہ لازمی ساری حکومت قائم رکھن دا ذہن رکھد ہے تو پھر ملازم بننے کا ذہن رکھے گا نا جا ساری حکومت نو قائم رکھن دا ذہن رکھتا وہ کافر کافر دی حکومت نو قائم رکھنے والا ذہن مسلمان نہیں کیوں اتنے تو ساری غایت تو منتہا جہاد دی دسی ہوئی گئی ہے قاتل المشرقین حق تعالی تکونا فتنہ فیکون الدین کلہ الا مشرقوں سے جہاد کرو اتا کہ کتنا ختم ہو جائے کتنا حکومت کفر ہے اتا تا کر کے حتا یقون دین الخلا تو تا ہی بنے گا تمام دین اللہ کا تام بھی بنے گا کہ جب پوری دنیا پر ہر جگہ دے اسلام بھی حکومت قائم ہوئے گی اور کافر ذمی اور ماتحت ہو کے رہ جان گے تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ ہوں دین سارا اللہ کا ہوگا یعنی اطاعت ساری اللہ کی ہوگی دین جہاں اطاعت کے معنی میں سمجھ لگی دین اللہ اللہ یعنی تا ساری کی ساری کس کی ہو جائے اس کی ہوگی ورنہ دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام نماز پڑھنے لگ پائیں سارے کلمہ پڑھنے لگ پائیں سارے مسلمان ہو جائیں تو اسلام رعایت رکھی رہی اگر اللہ تعالیٰ نے ذمہ رکھنے کی اجازت وہ کب تو فرمایا یعنی اجازت کیوں دیتی ہے کہ ذمہ ضمیر انہوں نے قائد قیدی کرا بنا کے نہیں رکھ لو یہ اپنے عبادت خانے چ عبادت رہ کے عبادت کر سکتے ہیں کیوں یہ مطلب ہے دین بمانا تاعت ہے فرما برداری ساری اللہ کی رہ جائے قانون نظام اس کا سمجھ لگی جی میں ہوں انگریز کتے آتے ہیں انگریز کتے آتے ہیں حکومت ساری مان لین پاوے مسیح برطانیہ پا لین ہے بھائی کھڑے تاکہ اس طرح کے تھڈو گرجے گرا کے ساری پاگل لانتی اتنے گرجے مول خرید کر کے فخر نال کہنے ہیں ماشاء اللہ برطانیہ میں گرجا خرید کر کے مسجد تیار کرتے ہو کتے کا بچہ سوچے آرام دیا کی وجہ ہے انگریز اپنے گھر کے اندر گرجا تینو ویچ کے دے تیری مسجد بنوا رہا ہے کتے کا پترا کھائے رہی اتنے تو مسجد بناؤ نہیں دینا اتنے بڑی مسیت عراق دیا گرا دیتی ہیں بمبا کے تھلے تو اتنے اپنا گرجا معلوم ہوا دلے کا پترا گرجا مطلوب ہے نہ مسجد مطلوب ہے وہ مطلب حکومت کتی کا پترا وہ آتا جس لیے آئے کھڑے لانتی ہے اتنے نظام میرے کو منی کھڑے سیاست میری منی کرنے حکومت میری منی کرنے ہوں تھلے پتر پاوے گرجے تو مسیح بنا لے مسیح تو گرجا بنا لیں ہوں جسے میٹرک تک شرط اس واسطے رکھی میٹرک نال ایک سا گلامی ذہن تیار ہو جاتا غلام ذہن گہ تیار ہو جاتا ہے ہوں یہ ہوئی میٹرک وال مدرسے منشی الکریم کریم تیار مدرسے کی تیار کر آدمی بڑے کا مدرسہ ہے تو آپ بڑے منشی عبد کریم ہو گئے تھلے چھوٹے منشی عبد کریم ہوں وہ منشی عبد کریم تیار غلام رسول سیدی آئی فلانا مدرسے جامع نہیں نظامی آئی وہ سارے کی نے یہ منشی کر کریم ہیں خلاصہ سمجھ آ گیا کہ نہیں کوئی حضرت خیرات علی ہے کوئی منشی عبد الکریم ابو محمد بخش اس واسطے جب تک انگریز دی حکومت اور سکول نو کفر نہیں سمجھتا مسلمان نہیں او دے خدا رسول دے کاغذ نامے جڑے نے او عبداللہ بن ابی نال پے نے نماز پڑھے داڑیاں رکھتے ہر سال عمرے ماشاء ہاں، اللہ بنیاد بڑا کالمی جڑا سی ملازم سی اندازہ لگا سی آئی ڈی پولیس انگریز دور ملتان کا نا پاکستان بننے سے پہلے سی آئی ڈی پولیس کے ملازم انگریز سی آئی ڈی پولیس مسلمانوں کے خلاف جڑی سی آپ اس ملازم سن تا غزالی امام بنے جڑے امام غزالی سن وہ بھی اسی طرح خفیہ رپورٹاں دیندے سن کافراں نوں مسلماناں دے خلاف پھر اوتھوں جس لئے انہیں اکثر پاکستان آئے ہیں ملتان کے لوگ اور پنجاب کے لوگ ماشاءاللہ پیر پرست ہیں تو انہوں نے نے نے تم تم چاٹنے چاٹنے کے کے بادشاہ بادشاہ خان وزیر میں کدی رہا ہے ہے کھانگڑ پرانا ٹی وی والے سوال کیتا ہے جی کیا ملتان دے جے اوتھے بڑے داخبانی جی، جی، جی۔ تگڑے خاندان بڑا تگڑا خاندان مشہور

پینٹ والے نو چمی چٹی کہ جائے تے خدا جی پوچھو کون کوشا پیر صاحب بادشاہ نے کیوں کہ دہڑی پگ رکھی باشر ہے شریعت پاک دو چیزاں اصل معصور داری پاک لہذا پوری ہے پوری اے تے پوری پتری کا تم نے پوری ہن مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس یہ مدرسہ وچ جو زنا بنایا ہے لازمی یہ لازمی ہے نا کیوں مطالعہ پاکستان تے جنرل سائنس دو جز کیوں رکھے گئے ہیں مطالعہ پاکستان دا مطلب یہ ہوئی ہے حکومت انگریز کو تسلیم کرنا ہوں سمجھ لگی جی پڑھو سمجھو کیویں چلانی ہے کیویں ملازم لگنا ہے کی کیوں وہ دستور کون دس دیں گے انہوں نے دستور کی ہے سارا ہوں سمجھ لگی جی یہ ہے مطالعہ پاکستان کا مطلب یعنی مطالعہ پاکستان کا مطلب دوسرے لفظ ہے انگریز دی حکومت جیڑی ہے نا اس مننا سمجھنا پہلے سمجھ کے مننا من کے چلانا یہ مطالعہ پاکستان ہے سمجھ لگی گل کیونکہ پاکستان ان کی ریاست ہے انہوں نے ریاست کے نظام نو تھی سمجھو سمجھ کے منو مان کے چلاؤ یہ موقع لب جانا جی نہیں لب تو کم از کم دلے ہوں دے حق کے ضرور ہے جی باہر بھی رہو تو آخو ماشاء اللہ جنتا رہے پاکستان جیوے جیوے پاکستان جیوے جیوے جیوے جیوے پاکستان کا مطلب یہ ہوئی جیوے جیوے انگریز جی نظام جو ہاں، ہاں، جرنل سائنس کا کی مطلب ہے نیچریت نو تسلیم کرو نیچری ذہن بن جاؤ ہوں سمجھ لگی جی مطالعہ پاکستان یعنی ایک جز ملا لو تامی کافر دوسرا جز جنرل سائنس ملا لو تامی کافر دونوں چیزاں انہوں نے ملائی ہیں مدارس کے اندر ایک آدمی کرم شاہ عبد القما کسائی مر گیا ہے نظامیہ جی۔ یہ مل کے نا لانت بوتے تو ملی گیا وہ انگریزی بندہ جماعت شاہ جو تھا نا وہ انگریزی ٹٹو تھا جماعت شاہ دو ہوئے ہیں ایک جماعت شاہ ثانی لسانی ایک جماعت شاہ محدث علی کریم جنوب جہاں ثانی لسانی سن وہ درویش سن یہ انگریزی سن

سابق قصور یہ ہوئی تو کہندہ سی آندہ مسلم لیگ نے جنہیں ووٹ نہ دیتا ہو دا مسلمان دا قبرستان داخلہ دفن کرنا حرام یعنی وہ کافر اسلام تو خارج ہے میں پھر کیتی باس میں کہو یہ ہوندہ دورو میرے کوڑ دے میں دورو نو آندہ دورو آدھا گل سنے یہ دس تو آنا ہے مسلم لیگ کے نہ ماننے سے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دینے سے کافر ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا مطلب مسلم لیگ کو ماننے سے تو پکا مسلمان ہوگا کیونکہ جس کے نہ ماننے سے اسلام سے خارج ہوگا اس کو ماننے سے تو اسلام میں داخل ہو جائے گا کہ نہیں اس اس مسلم لیگ اندر کون کون ہے پہلا صدر مسلم لیگ کا بتاؤں مسلم لیگ کا پہلا صدر بتاؤں مسلم لیگ کا پہلا صدر کون تھا بتاؤں میں مسلم لیگ کا پہلا صدر بتاؤں گا آپ مسلم لیگ کو پھر مسلم لیگ کہنا صرف کہنا میں صرف پہلا صدر بتاؤں گا آغا خان سر آغا خان اور آغا خان اسماعیلی فرقے کے سربراہ کو کہتے ہیں اور اسماعیلی فرقہ غیاث الغات میں لکھا ہے کہ گھوڑے کے نفس کو خدا مان ہے

خالق نے اپنی ساری صفتیں سمیٹ کر مجسم خدا نے خود کو محمد بنا دیا ہاں صحیح پہنچے یہ پہنچے یہ ہے گھوڑے دے نفس نو خدا من کہ نہیں یہ جانو گھوڑے دا نفس چاہیے کال کیا میں نے آپ لیکن سنی بن کے آیا تھا میں سنی بن کے آیا تھا کہتا ہے میں سنی ہوں مدرسہ والے مدرسے والے جماعت والے تنظیم والے پیر انگریز حکومت میں صرف شمولیت ملازمت کو جائز سمجھ لیں یا پسند کر لیں بس کون کیا سارا سر کتنا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرم نام اتنا تو اتنا تو پہنچ سکتا ہے کہ کفر کی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں پر مسلمانوں کی دنیا دوتے کفر دی حکومت عام ایک اٹل فیصلہ ہے یعنی اتنا عام گل ہے کہ قرآن پاک سارے بے صحابہ کرام نبیاں سارے کافران دی حکومت مٹائیاں جنگا کی یہ وہ اسے ضرور اسے بدی چیز اگر نہیں بدی تو کم از کم ایک مرتبہ بتا دینے سے کہ میاں کفر دی حکومت ہر مسلمان کسی دے کے گل کرے گا کفر دی حکومت جائز واقع نہیں تو پھر کفر دی حکومت نو اپنے واسطے جائز کیا فرض سمجھنا تو او دے مقا... ختم کرنے والے نو فتنے باز سمجھنا دہشت گرد سمجھنا ان انتہا پسند سمجھنا ان کو مارنا مٹانا اور کہنا کہ یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ لوگ ہیں یہی تو فسادی ہیں فلان یہ یہ بات ترین کافر منافق نہیں تو یہی سوچ تو پھر پاکستانی طالبان کی وہ خود کتنا پاکستانی طالبان وہاں بھی ہے وہ وہاں بھی تاریخ ہے وہ خود ایک کتنا ہے وہ انہی لوگوں کے آئی ایس آئی کے ہاتھوں میں وہ ناچ رہی ہے ان کی میں آپ کو وہ تو خود انگریز مات آتنا تو کسی کے زبانی دعوے پر تھوڑا جانا ہے حقیقت کو بھی دیکھنا ہے دعویٰ کر رہے حقیقت کے مطابق آئیے حقیقت مطابق بہن کا چھوٹا جانا تو آئی ایسا ہی تحت چلنا پیا تو تو انگریز کی حکومت کے تحت چلنا پیا اگے کی مخالفت کر سکنا ہے اصل بہن چو دے صرف پچھو افغانستان نو مرانا سے سارا کام چل رہا ہیں اور سمجھ لگی جی امریکہ برطانیہ پاکستان سارے مل کے اقوام متحدہ صرف وہ افغان نو ختم کرنا سے ملا طبقے نو اگے کیتا رہا ہے کیوں بھی تاکہ وہ فرس وہ دھوکھا کھان انہوں کے کہ انہوں اپنے نال شامل کرن کہ آ جاؤ جب شامل کرن گے انہوں نے رابطے سارے نال نے یہ پھڑ پھڑ کے آم راؤں گے یہ مطلب لگڑیا

ہیں یہ دیکھو خان نبی کا جو ترقی شروع کی کتنی ہاں۔ کتنے ہیں ہیں ہیں کتنے نمبر ہیں کو لگے ہیں ہیں سور نو حلال کرنا چاہنا ہے انہاں دے نظام بدلن دا یہ مقصد ہے کہ سور نو کس طرح حلال کرو تو کتے دا پترا سور نو حلال کرن دی کوئی صورت ممکن ہے

اسلامیات سکول کیا مطلب ہے میاں سور دن اللہ گئی لانتیا اسلام خود ایک مکمل ذاتا ہے یا زندگی مرادا یہ کیویں اینو شوبہ کیویں بنایا کتی دے پترو یہ تو کفر ہے یعنی ایک خود ایک ضابطہ حیات نہیں نہیں ایک مکمل ضابطہ حیات فرنگی کا ایک جز ہے یہ مطلب اسلامیات وزارت مذہبی امور جدا ہو گلا ڈورو کازمی وہ بنیا ٹٹو وزیر وفاقی مذہبی امور ابو سیاد ہونا یہ دو ٹولے نے درمیان کئی تے اس سر نو سمجھنے والے ہیں اور الحمد للہ کئی جڑے نے وہ میری سمجھ کے مطابق وہ ابلہان ہے مسجد شمار گل سونے

پھر معرفت شیطان یعنی شیطان اور اس کے وساوس اس کی دشمنیاں مکاریاں چلاکیاں وہ ساری سمجھی پھر معرفت دنیا پھر وہ رنگینیاں اور کیویں بندے نو آن کے فساندی ہے کیویں بندہ وہ جال دنیا دے جال پھس جاندا ہے محبت دنیا ہرس وغیرہ کیویں پیدا ہو جاندے نے سارے انہاں تو بچنا کی طریقہ ہے سارا انہاں آکھیا ہے یہ چار معرفتاں جب اون پھر اس تو بعد عمل کرنا تے جو مطلب اور اللہ تعالی دی معرفت آئی ہے تو اس دی اطاعت واسطے کی کرنا ہے کہ میں نہیں اس پھر جناب جی معرفت نفس آئی ہے تے شر او دی فتنہ تے نفس تے شر شر تے کی میں بچنا ہے کی طریقہ کار شیطان تو کیویں بچنا ہے دنیا تو کیویں پرہیز کرنی ہے وغیرہ اے دے تے مشقت محنت مجاہدہ اپنا کیتی رکھتے اے دے اندر زندگی گزارے اس دے اندر پاویں کلی دا کاکھ نہ رہے تا فرمایا جا کے بندہ ہے صوفی میں خیال آج کل وہ دجال پیر بنے کھڑے جنہوں نے انہیں چواں چیزوں دی معرفت تو میم دا پتہ ہی کوئی نہیں نہ رب نو جان دے نہ رب دے اسماء و صفات نو جان دین کیونکہ جڑا معرفت الہی پہلے نمبر تے جڑا معرفت الہی جڑا بندہ اچھے گا نا جی او دی پکی نشانی ہے کہ خوف و خطریاں تو نکل گیا کیوں معرفت ہے مطلب ہے معرفت دا اللہ ہے اس کے اسماء و صفات اور اس کے آثار ہیں اور کچھ جب وہی ہے اللہ تعالیٰ جی میں کسی کاریگر نے کتاب نے بنایا تو وہ کاریگر مر بھی جائے یہ موجود ہے یہ مستقل اپنا وجود رکھ بنا ہے ایسے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ المخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسے ہے جیسے کلام کا میرے ساتھ ہے میں بول رہا ہوں تو ہے نہیں بولتا تمہیں لہذا وہ قائم رکھ رہا ہے تو ہے تجلی فرما رہا ہے ظہور فرما رہا ہے قائم رکھے ہوئے ہے قیوم قیوم اللہ ہے یہ مطلب ہے یہ نو بناو والا قیوم نہیں ادا سانے ہے قیوم نہیں یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے بنا دیا تو اب قائم رکھے اگر وہ قائم نہ رکھے تو یہ چیز ختم ہو جائے نہیں وہ مر چکا ہے یہ چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں اگر فرض کرو ایک لمحے بھر کے لیے کہ اس ذات کا جس طرح کائنات کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق اگر فرض کر لو ایک لمحے کے لیے نہیں تو کائنات خوشی نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق منقطع کرو فرد کرو اور پھر دل کا ہے کہ کائنات موجود ہوگی یہ نہیں ہو سکتا یہ جدو آ جی بابا لالچا مک گئی بری بریت مک گئی جی۔ لگی قیدو لنگڑا مر گیا سارے فتنے ختم ہو گئے ہیر رہ گئی رانجے جوگی راجا رہ گیا ہیر جو گیم سمجھ لگی دنیا دے کتے بھی ہیں خوف غیر اللہ دا ہریات رب دا نیڑے نہیں لگدا تے پوچھو کی ہے ماشاءاللہ صوفی بیٹھے ہو درویش ہے مرید کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ الفاظ کرتے ہوئے بیان حق کرتے ہوئے ہاں، اس میں بندے کو محسوس ہو میں تو یہ لانت ہو تو یہ خطرات کیسے ٹالے ہم تو چاروں طرف پھنس گئے یہ صوفی تو ٹل دینا میرا مرشد کامل ہوندا ہے یہ کام وہ نفس نو ایسی نفس نو اپنی نظر چ رکھدا ہے ایسی نظر چ رکھتا ہے کہ یہ چیز پیدا ہون لگے اس سے ویلو تا تو کام مرشد کامل دی شرائط دے اندر کیوں رکھا گیا نو کیوں خالی ہے نہیں معرفت نفس معرفت النفوس ہوتے لکھا ہے کہ تمام نفوس کی معرفت رکھتا ہو لہذا اگر تو مرید کیتا ہے اور تہاڈا نفس کیڑی کیڑی غلیظ خصلت رکھتا ہے اور کتھے آن کے شرارت کرتا ہے جتھے بھی بیٹھا ہو سمجھدا ہوے اور اوتھوں تو حضرت صاحب قبلہ دے اندر میں مشاہدہ کر چکا ہوں میرے اندر پتہ نہیں سفت ہو ملاقات کر دیکھا محمد شفیق

انہیں فرمایا میرا مقصد دنیا پہ یہودیت دا خاتمہ اسلام دا نفاذ ہے میں کامیاب تھی ویسا یا شہید تھی ویسا دو چیزاں شاید کم نہیں کامیابی دے امکانات زیادہ ہیں شہادت دے فرمایا گھٹ ناکام یہ نہیں مقصد ہے فرمایا میں نے اپنے کامیابی دا میں یقین ہے جی میں سورج چڑھا دا یقین یہ بھی انہوں نے دنیا دنیا پوری اس اس وقت مرد حق کا پیغام پہنچ چکا اگلے دن میں مسکت فون آیا کہ اس دن نو بابیا پڑھا اور ایک سو بھی بندے اندر جڑے نے وہ اپنے فکر گزار ہوتی ہوئی ہر شخص توبہ کر جائے رہے ہاں جی، فکر لے کے نیٹ تو سارے یہ بار نیٹ کے اوپر پڑھانا رات کوشش کر رہے ہیں جی اچھا۔ ہاں۔ خواجہ فرید آتے سے رہا اندر آوے نا ہاں۔

اردو پڑھ لکھنی آدھی میں انہوں سال ہو گیا ہے لیڈیز نو اگے اے پیغام کو جان واسطے میں کیا کم کو کر میں تو نہیں کرنا سال ہو گیا انہوں نے خطابات یاد کرائے کچھ بات نصیحت یاد کرا کے کسی صاحب دی جی، جی، جی، سرکاری کو استنباط کر کے نہ رکھ دے وہ پھر سال ہو گیا کم شروع ہے الحمدللہ مہانہ دس کرا کے نہ لے تو کر دیں ہوں میری گھر والی نے کال کی ابا جی نو اپنے ابا جی جی بیٹیاں اما سارے کٹے کے فکر کرو اپنی دنیا دن واسطے نہ ختم ہونے بزرگ

ایک باپ بیٹی نو کہہ رہے میری کارالی نے نے کہا ابا جی کیبل کٹ دیو نہیں تے ساڈا آنا آج تو بعد ختم سمجھو اپنے میرا کہتے میرے دماغ کو پوچھنا کیا حوصلہ نو دیکھنا عبادت نہیں جواب نہیں اگے بیٹی نے کھتا ہی کیا اوہی چیستی سابل بری ابا جی کال پہ اٹھی پالو تو ہو کہ میں چاہو کہ کھلو جاواں گی کعبہ عظیم ہے یا کعبے نو ویکھن والے عظیم ہیں جڑے میں نو ویکھن کے ثواب ہاں۔ ہاں، ہاں، ہے میرا ثواب کی نہ ہوے گا موبائل سنتے ہوتے گیا کاری ہائی نہیں کرتی وہ ڈیفینس کرانا جو بھی کر رہا ہے تو میں کہ سبق کر چلو سبق میں نو ایک واری ہور ہوں ہاں، کے ہاں دے میں ان کی سال کا لے لیتے ہیں صرف سال دے وچ ہن میں تانے دے کر تو کہہ رہی ہے دعا دا کہہ کے ہاں انشاءاللہ ضرور اودا اسی ہر ویلے سارا دن کمپیوٹر میں دے اونوں او 40 50 ہزار دا لیپ ٹاپ ہی انہوں نے کم سے ہے چار سو پانچ سو سارے گھر اللہ ہے کہ بھائی کچھ نہ کرنے سے کرنا ہی بہتر ہے اب یہ سوچ جس لے آوے اعوذ باللہ اصل حقیقت دیکھو سانو بھی کس لے ہوندا ہے پھر پیشاں کو کیا ہے کہ یار تو منی کا قطرہ ہے منی کے قطرے سے کوئی انجی گل لگدی ہاں۔ اپنی اصلیت ہل تر جا اس ساری حقیقت کھل جائے گی تیرے اندر کم کمالات ہیں کوئی اس اس وقت وچ خوشرات ہے معلوم ہویا کم میں دین فضل پھر اپنی نہیں کسے منو ہاں، ہاں، رنگ چڑھان والے گل ہے جڑی شیخ رحمہ اللہ مٹی والی تمام دلتا خوشبودار مٹی پئی ہاں۔ تو تاکہ مٹی خوشبو پئی ہم لیے تاکہ میں تے کوئی شہنی میں تے مٹی ہاں، بول دی آجڑا گول لینا پھول لین دی تا آدن تو پت رہی ہیں اون دی خوشبو اثر کر گئی ورنہ میں تے ورنہ من ہما خاکم کے حشتہ سکتا دلت رکھتا دلت رکھتا میں پھر گھر کے کتابات کہ ہمیشہ حق کرے نو چاروں پاس ہم یہ سونا ہے نبی ہم پاکستان رہا ہے اس کے اندر قدم رکھنے واسطے مومن از عزم و توکل قاہر است زر نظارت این دو جوہر کافر اقبال فرمائیں دے عظم پختہ ارادہ دوکل رب دے چھڑی بے شک وہ اندھا یہ دو جوہر ہیں تے مومن غالب ہے اے نہیں تے مومن کافر ہے کامیابی ہے جناب من يتوکل علی اللہ فهو حسن علیہ اللہ بکافن عبدہ بلا ربنا بزرگ دی دی گل انہاں انہاں سنگت خیر سو نظر نہ لینا والے پتہ نہیں کتنا مسئلہ ہے مسائل انشاءاللہ تساں آپ کو تھے ہیں ان میں جو ویس ہو تو دے رہا ہے تساں دلو مول میں نا تساں ویس ہوئے دو ہونا تو دعا جا کرو دو بال دیکھو صد خیرہ آپ

رب وحدہ اولا شریک مولا نے انہیں کو قطب الوجود بنایا ہوا ہے اور مولا تعالی کی مشیت نال کائنات تصرف رکھو نجات دہندہ کائنات دے صرف واحد ہی بندے نے اس وقت سے

نہ کوئی جوان دے پریشانی دسدی ہے سچی دس برادری مخالف کائنات مخالف برادری تو کائنات مخالف آ بنی اطمینان سکون مکمل ہے کہیں بھی پرواہ کر نہ کوئی رشتہ دار دی نہ کوئی برادری والے دی نہ وڈے دی نہ کہیں چھوٹے دی کہیں بھی پرواہ اتھا ایک ذرہ برابر کہیں خدا خدا تعالی دی شان بے نیازی جڑی ہے نا اون دا اظہار دیکھو تو کہیں کیا کرے جی میرے کو صحیح میں سنا تھا پہلے تو نہ سنا تھا میرا پتھری ہے نا پتھری ذرا میں اسے شباب بہنوں کو نام قرآن میں آپ سرکار ایک دفعہ تشریف گھنے تو مجھے ہزار روپئے مجھے دے گئے بیس دفعہ بال والا ہزار روپئے دے گئے بل رمضان المبارک تشریف گھنے

پیٹ دا مسئلہ ہے نا جب دے آسان تھی چکا نا آپ نے نماز پڑھ میں گیا وضو کر کے اون ہے آپ کو پھر کے بیٹھنا ہوں میں بیٹھا میں میرے دل ویسے خواب میں کچھ یاد نہ ہوگی ویسے میں دعا کراؤں میں کہ ضرور نماز دعا کروں آپ نے اون سار کے مجھے دم کیتے دم کرنے کے واللہ جھوٹے تے خدا دل آنا چاہیے میں آپ بھی کس میں بیٹھا اس کے بعد آپ نے اپنی ٹیبل کھیں کھولی ٹیبل کھول کے پیسے کے دینے پانچ پندرہ ہزار والے وی تھری نوٹ ہم جو ایک نوٹ کے دینے نوٹ کر کے میں جان سے پہلی پہلی دفعہ نوٹ دے بڑے حالات میرے پنگ ہزار روپئے نہیں کیا پتا ہی نہیں لگتا میری جیب خالی ہوتی <laughs> بہت بڑا گہرا بندہ یار اقبال گال مکا گئے حضرت صاحب کے بارے اقبال نے نظم مرد پہلا مصرا ہے اس کی نفرت بھی عمیق اس کی محبت بھی عمیق ان دی نفرت ہو سی جائیں کرنے تو وہ بھی بڑی گہری ہو سی یعنی گہری یہ مطلب ہے نا بھی تہ معلوم رکھی سکتی یار کیوں نفرت کر اس کی محبت بھی عمیق محبت ہو سی تو وہ بھی بڑی گہری ہو سی میں واقعی ہوں میں بڑے تجربے تلخ کی بیٹھا کہ نفرت جتنا وہ ظاہر فرمیندن وہی بڑی عجیب ہوندی ہے جو محبت ظاہر فرمیندن تو عجیب ذہن سمجھ نہیں لگتی کہ کیوں نفرت کر دین تے کیوں محبت اساں اعتراض کروانے ہیں اساں بے سمجھی دی وجہ نال اعتراض کر بینے ہیں بھی یار ایک نفرت والی تھاں ہے ایک محبت والی تھاں ہے لیکن اقبال دا بولن دیکھ وہ کیا شے دیکھ کیویں ودا پہنچ دے تے کیا ودا لکھ دے بندہ واسطے نہیں لکھ دیا ہنا کو مشاہدے دے رکھ تے لکھ دے کیونکہ اللہ تعالی دے ولی جڑے نو مستقبل دے حالات تے نظر جوندے نو نے آپ نے پڑھ دے شیر عام لوگ جاگ لے جاگ لے اصل تک سویا رہے گا خاک پیسہ ہے

تساں اولاد کو خود اپنی نگرانی اچ رکھو جو کچھ پڑھ سمجھ سکتے ہو وہ پڑھا دو نہ بھی پڑھے سو قسم خدا دی کر کے آگا ہی تربیت فکر بندہ اولاد کو صرف شام بھی رکھے محفوظ رکھے کوئی شے نہ پڑھاوے سمجھو نے سب کچھ پڑھاؤ وہ پڑھے نہ کراؤں ہاں، ہاں۔ مدرسے کسے داخل مدرسے حضرت صاحب ساڈے سخت مخالف

برے یار جڑا نا اس تو پردہ مرد ضروری ہے سکولی کتے نو آگ سکولی کتا جڑا ہے کیونکہ دلیاں دا سردار ہے نا ماں دا دیکھا اس واسطے پردے دا دشمن ہے اقبال دی گل سنا انہوں اتری دیا تو تے نے پردے نو رونا ہے نا یہ ظلم ہے اقبال آدھا ہے مرد دے اللہ اللہ اکبر واہ واہ سبحان بصیرت ہاں، ہاں۔ ہاں، سادے تو حضرت صاحب کو نال اقبال سمجھ آنا حضرت صاحب کو آدھا مجھے میرا ایک موضوع جام صاحب نما چلتے غلام رسول صحیح بھی نہیں جان موضوع لگ گیا پورا ساڑھے چار گھنٹے ذات پاک دے بما تفسیر تو بما شرع مسلم دس غلام غلام رسول شہید کی نیچریت ثبوت یا رکھیں جو غلام رسول شہید سر سید کی ایک تجلی جام صاحب سن سین دے حقا بکا رہے ہوئے سین ہیں کہ اس جدے چھپے کافر پہ دکھا دنیا نے کو کیا سمجھ دی ہے انہیں دے اسلامی خدمات یہ دے کفر دے خدمات ہیں شرع مسلم کو میں بدترین کفر تے گمراہی دی خدمت شمار کیتا ہوں ثابت کیتا ہوں شمار نہیں ثابت کیتا ہوں امام غزالی دے حوالے نا سبحان اللہ واہ وقت مجدد سامنے پہنا رہی کرنا جی جی مولوی طبقہ پیش پیش ہے نا وہ سارا کے عوام ملک مولو خرشید احمد صاحب مقبول ہے سرائکستان دا مقبول ترین مقرر ہوں دا یو کازمی کریم تا کازمی کریم نے سمجھے لوگ جنہیں کوئی کازمی کریم مرکے میں کیا شاہر ہے اندر حقائق نہیں وہ بالکل برعکس ہے یہ ہونے کی ناس ملنی ہے بہت زیادہ سے ہونے امام جلال الدین جیسا بندہ طریقے سمجھ حالات سامنے ہیں بلکہ تحقیق چیزیں بعض گال ہی تو میں ثابت ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گال جتا آن دی اتھوں کو سڑھ ویندے آپ دی عظمت دی گال جتا سڑھ ویندے یہ زندقہ دی نشانی بنے ہن دیکھ وہ دو یہ پہ لکھ دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیچ منافقین رہنے آن کہ آپ کو کوئی پتہ گا وہ دو کیا اپنی گال ہے کہ حضرت نے فرمایا حملہ ہونا تے پہلے بڑا نقصان تھی لیکن فتح مسلمان کئی سال پہلے آپ نے بتا دی کہنے والے نے کہا حضرت ابن قیم نے کہا حضرت یقینی بات ہاں یقینی بات حضرت انشاءاللہ ارے بھائی انشاءاللہ کرتا ہوں تبرو کرنا گا تبرو تبرکان کا آکھاں گا ہاں تردیدن ترددن شکن نہیں آکھاں گا حضرت کیسے معلوم ہو آپ کو اتنا یقین سے لوہے محفوظ دیکھ رہا ہوں اچھا آپ لوہے محفوظ پہ دے دیں سید آپ آپ کو کوئی شنن اس دیئے یہ میں ہوں دے زندقے کی دلیل سے سوال آپ بس کوئی کر دیکھا

ایک دا جمال رحیم نے بھی رضوی تکے نال اندر پا لیا ہے اصل جڑا مشہور سی او بھی کافی کر کے اتو پھر کام میں پیا ہے کہ او تو کہتا سی تے تو بھی امر صدر سی تو انہوں چونگی میں انہوں استعمال کیتا ہے اچھا میں جو تل جاندی باری کرتی اچھا سوری پسی انہیں کہے آ رہا ہے نام ملتا رہی ہوں میں فکر تو کہی میں آیا ہے میرے کو بھی بکھے گا سے کافی میں کار رہی ہے

کیا اتنا صادق سچے لوگ ہوئے ایکسیڈنٹ بڑا حملہ دیں ایسے قوم نو کیا یاد کیا رہ سکتا

لاہور میں آئے ہوئے چھ سال اچھا مجھے جو چھ سال میں سبق پڑھایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ جس کی صاحب ظالم ہے اس کے قریب نہ جانا میں نے کوشش ہی نہیں کی اور ایک رات بیٹھے ہوئے ویسے کسی نے میرے موبائل میں حضرت کی کتاب ڈال دی سننے کے بعد پھر اب تک نیند اور نیند آتی بھی نہیں میں آپ کو پتا ہے پھر ٹی وی بھی گھر میں پڑا تھا جلا ڈالا ہے اس میں پی ٹی وی لگتا تھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں پی ٹی وی چلا رہا ہوں دین انتظامیہ والوں نے کہا کیبل لگوا دیں ٹھیک ہے مسجد کی انتظامیہ کتاب سننے کے بعد میں نے ٹی وی تو جلا ڈالا تو میں نے ایک دو دوستوں نے یہ اظہار کیا کہ یار قاری صاحب وہ میچ لگاؤ میں نے کہا ٹی وی چلا ڈالا آپ کیبل میں نے کرنا ٹی وی دیکھنا ہی یہ تو ہے یہی بات ہے کہ آپ کا ایمان مردہ ہو چکا ہے تو پی مدد متقی سمجھتے ہیں اچھا میں نے وہاں بیٹھے صحیح کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہمارے دل مردہ ہو چکے میں نے کہا آپ نے پھر دیکھا ہی نہیں آج کل جو ہی ہیر رانڈے کا ڈرامہ چل رہا ہے نا وہ آپ کی بیٹی دیکھ لیں تو وہی کردار ادا کرے ہاں۔ یہ تو بیٹی کی قسم آپ اس کو جنت کی ٹوٹی جڑ کہہ رہے ہیں پہنچ گیا جیڑی قوم جس درجے دی بغیرتی بے حیائی فاشی اور یعنی اور لانت کو سمجھے تکوا پرہیزگاری اور جنت جانے کا سبب ایک مطلب یعنی اس کی مقصد ان کا یہ ہے کہ اس کی نسبت یہ تکوا شمار ہوتا ہے یہ پرہیز گاری جی، وہی بات ہاں۔ یعنی وہ اب ہاں کچھ نہیں سمجھتے پر ہے بس یعنی اس کو کہتے ہیں نظریہ عبادت یہی وضاحت میں نے پھر کی تھی اس کے سامنے دیکھا میں نے کہا یہ ہے آپ کے مردہ پن دل کا مر جانا یہ ہے اب آپ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں برائی کفر کی کہ اب آپ کو کفر بھی ایمان نظر آتا ہے اب اس نہج پہ پہنچ چکے میں نے کہا یار پھر چھوڑو یار عباہت نظریہ عباہت نہیں کرنے اب اب میں نے کہہ دیا بچوں کو مہمان پیار رکھا کرو آپ کو پتا ہے اس طرح کا کام نہیں اچھا، گل سنا جیسے قابل بندے نا پہلو خالی پہ دن رکھا جی سامان چکو گے نا تو سامان لا کے اپنے کول رکھنے والے سہ بندے منتظر نے ہاں، نہیں ہے اے خیال ظاہر کرو نا صرف اتنا کرنا چاہو تو ہن جواب کرنے پہلے تو

دال بمشکل مہینے اور اس حد تک میں شالامار باغ جمع نا ہم تدریس کر داتا حضور دے نال مار باغ تو پیدل کئی واری آون ونجن تیار جو کرایہ کرنا ہے تے ہی فکر آیا اللہ وحدہ لا شریک نے محتاجی کران دیتی جی۔ پر سامنے بیٹھا ہوں کجا میری نہ پوری تھی نہیں کجا ڈیڑھ سو بندے کی روٹی پک دی یاد رکھا ہے اللہ وحدہ لا شریف مولا بڑی قدر دان داد او دا نام شریف شکور شکور دا مانا ای ہوندا اتنا قدر والا کہ بندے الو تھوڑی ہوے خدمت او دی رحمت زیادہ ہاں عطا او دی زیادہ

من عصف اللہ فقد ناسیہو انکان قارعہ مصبحا اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا اس کو بھولا ہوا ہے چاہے قرآن پڑھ رہا ہو تسلیم پڑھ رہا ہو اب ایک منٹ